اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارے ایک محترم جناب محمد انور چشتی صاحب نے جموں کشمیر سے نیٹ کے ذریعے ہم سے سوال کیا جو سوال حالیہ گستاخی کا جو مسئلہ ہندوستان بھارت انڈیا میں پیش آیا اور پھر کسی مسلمان نے کسی ایک گستاخ کو قتل کیا اس سے متعلق ہے جو ان کا سوال ہے ان کے اپنے کلب سے ان کی زبانی آپ سنیں سن سکتے ہیں ہم جواب سے پہلے آپ کو سنا رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فقیر انور چشتی جموں کشمیر ہندوستان سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال مفتی اعظم مفتی ارب اعظم امام الغیرت وارث علوم اعلی حضرت مفتی فضل احمد چشتی دامت برکات القدسیہ کی بارگاہ میں ہے کہ ہندوستان میں حکمران جماعت کے انتہا پسند کارکنان کی طرف سے پے در پے گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے نت کوئی نئی ویڈیو بنا کر گستاخانہ کلمات ادا کیے جا رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے مسلمان ہند ایسی صورت میں کس طرح سے اس کو روکیں یا کیا کردار ادا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیونکہ انہوں نے اس مسئلہ میں اس سوال میں ناچیز کو نامزد کر کے جواب طلب فرمایا ہے تو ناچیر اس کا جواب محفوظ کرانے کی نیت سے آپ سے مخاطب ہوا ہے اس سوال کا جواب اس کی نزاکت اور خطرناکی کی وجہ سے بندہ ناچیر اپنی طرف سے نہیں دینا چاہتا تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے تمام دنیا میں تسلیم شدہ امام اہل سنت اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عن ہو کے ارشاد گرامی کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے اور انہی کے الفاظ میں یہ جواب تمام دنیا کے مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہے لہذا اگر کوئی فتنہ پرور اس کے خلاف بولنے کی جرات کرے گا تو وہ اعلی حضرت کے خلاف زبان کھولنے کی ضرورت کرے گا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا اعلی حضرت عظیم البارکت نے حسام الحرمین شریفین عربی موسا رضا جامعہ نظامیہ رضویہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان اس کے صفحہ نمبر چھیانوے اور ستانوے پر جو تقریر ہے شیخ عبد الرحمان دہان کی غفر اللہ تعالی اللہ وراحمہ اس تقریر میں لفظ ہے مستحقون فی دنیا بر بر رقاب جس کا معنی ہے کہ ایسے گستاخ لوگ دنیا میں گردن مارنے کے حقدار ہیں اس پر آپ کا عربی میں حاشیہ ہے یعنی اعلی حضرت بریلوی سرکار کا حاشیہ ہے مستحقون فی دنیا اور برقاب پر اس عربی حاشیے کی مکمل عبارت ناصر پیش کرتا ہے پھر اس کے اندر جو نکات آپ نے رکھے ہیں خلاصہ بطور نمبر وار وہ نکات آپ کے سامنے رکھ دے گا آپ فرماتے ہیں اے علم ان رقاب فی دنیا انما هو الى الحكام دون العوام كما ان التعذيب في العقبى ليس الا بيد ذي الجلال والاكرام اما غير الصلاتين وولاة ال... اما غير الصلاتين وولاة الامور فانما وظيفتهم الرد باللسان والطرد بالبيان وتحذير المسلمين عن مخالطة الشياطين والرفع الأمر إلى ولاة الأمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بل قد صرحوا في الكتب الفقهية أن من قتل مرتدا بدون إذن, إذن, إذن السلطان يعذره السلطان هذا في الممالك الإسلامية فكيف بغيرها فإنه تقتله الحكام إن قتل المرتدة فيكون في القاء بالأيدي إلى التهلكة والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وفيه تعريض وفی ہے تارید و ہل ہلمسلمتے لل قتل ب نفسن کیا فروطن وفی حدیث عمر و عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لزوال احون علی اللہ من قتل رجل مسلم رواه الترمذي والنسائي فل يتنبه فليتنبه لذلك فأينما وقعت ال... وقعت هذه الأحكام فإنما هي للسلاطين والحكام كما صرح به في نفس هذه التقارير عدت اعلام یہاں پر آپ کا حاشیہ ختم ہو گیا آپ نے یعنی اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چند امور اس عبارت میں رکھے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ گستاخوں مرتدوں کو قتل کرنا ان کی گردن مارنا یہ وظیفہ اور ذمہ داری حکام کی ہے عوام کی نہیں یہ پہلی بات آپ نے کہی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں مسلمان خود کو ظاہر کرنے والے حکام ہیں خود کو مسلمان ظاہر کرنے والے حکام ہیں اور وہ مرتاد اور گستاخ کی گردن نہیں مارتے اس کو قتل نہیں کرتے تو وہ مجرم ہوں گے عوام جرمدار نہیں ہوگی رعایا جرم دار نہیں ہوگی کیونکہ یہ ذمہ داری رعایا کی ہے ہی نہیں یہ ذمہ داری صرف حکام کی ہے پہلا نقطہ اعلی حضرت نے یہ بیان فرمایا دوسرا نقطہ آپ نے فرمایا جو حکام نہیں حاکم نہیں جو لوگ حکومت والے نہیں ان کا کام کیا ہے ان کا وظیفہ کیا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے وہ کام کی ذمہ داری تو بتا دی قتل کرنا ان کی ذمہ داری ہے عوام کی نہیں تو عوام کی کیا ذمہ داری ہے دوسرا نقطہ یہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان کا کام ان کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ زبان کے ساتھ رد کریں اس کی گستاخی کا اس کے ارتداد کا اس کے کفر کا زبان بیان کے ساتھ رد کریں دفاع کریں اسلام کا اور مسلمانوں کو ان شیطانوں سے دور رہنے کا سبق دیں اور اگر مسلمان حکمران ہیں تو ان کا اس گستاخ کا مقدمہ ایسے گستاخوں مرتدوں کا مقدمہ ان کو پیش کریں تیسرا نقطہ ارشاد فرمایا ہی کتابوں کے حوالے سے وہ ہے کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سلطان اسلام یعنی جب مملکت اسلامی ہو حکومت اسلامی ہو تو سلطان اسلام بادشاہ اسلام جو ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی مرتد اور گستاخ کو قتل کرتا ہے تو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اس کو تعزیر کرے گا اس کو سزا دے گا کہ تو نے ہماری اجازت کے بغیر گستاخ اور مرتد کو کیوں مارا جب ہماری ذمہ داری ہے تو ہم کریں گے تم نے کیوں کیا یہ تم نے حکومت میں بغیر اجازت کے مداخلت کرنے کی ضرورت کی اس پر سزا ہوگی یہ ہماری فرمایا کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو فرماتے حضا فلم ممالک الاسلامیہ فقیفہ بغیر رہا یہ تو حکم لکھا ہے اسلامی حکومتوں کے متعلق اسلامی مملکتوں کے متعلق اسلامی ملکوں کے متعلق تو جو غیر اسلامی حکومتیں اور ہیں سلطنتیں ان کے اندر کیا ہوگا ان کے اندر حکم کیسے ہوگا خود سمجھ لو اس کو حاکم قتل کریں گے جو غیر مسلم ہوں گے اگر یہ مرتاد گستاخ کو قتل کرے گا تو اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ اگلا نقطہ ہے ان کا کہ ایسا کرنے سے جب کافروں کے ملک میں گستاخ اور مرتد کو قتل کرے گا وہ اس قاتل مسلمان کو قتل کریں گے تو یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے جس کی وہ فرماتے ہیں اجازت نہیں اور قرآن مجید کی آگ پیش کرنے والا اتول کو ملتا ہوگا اگلا نقطہ یہ ارشاد فرماتے ہیں جب قتل کرے گا اور پھر واپسی جواباً اس کو قتل کریں گے کافر حکومتیں کفار حکومتیں تو اس میں ایک کافر جان جو گستاخ تھا اس کے بدلے میں یہ خود کو مروا رہا ہے تو کافر پلیت جان کے بدلے میں مسلمان جا رہا ہے اور اس پر پھر آگے حدیث پیش کر رہے ہیں ترمزی اور نسائی کی حضرت عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ علیہ صلی السلام نے فرمایا مومن کی اتنی قدر ہے کہ دنیا ساری ساری دنیا مٹ جائے ختم ہو جائے مومن کے قتل سے اس کو مٹا دینا اللہ پاک کے لیے آسان ہے لیکن مومن کا قتل جب ہوتا ہے تو اللہ تعالی کے لیے یہ مومن کا قتل جو ہے یہ بہت ہی اس کی بارگاہ میں گرا قیمت ہے ساری دنیا کا مٹنا اس کے سامنے آسان ہے لیکن یہ مشکل ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک اتنا قیمتی جان مسلمان اپنی ایک کافر گستاخ کو مار کر اس کی اس کے بدلے میں یہ جو ہے نا وہ جب یہ مروا رہا ہے تو دیکھو یہ کتنا فرماتے فرماتے ہیں کہ بڑا عظیم کام کر رہا ہے بہت بڑا سخت کام کر رہا ہے کہ تم اپنی جان مروا رہے ہو کافر کے پیچھے یہ نکات اعلی حضرت نے اپنی ایسی بارت میں رکھے جن کا خلاصہ میں نے آپ کو سمجھایا اب اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ چاہے بغیر اجازت کے کسی اسلامی سلطنت میں مسلمان کسی گستاخ اور مرتب کو قتل کر دیتا ہے تو واپسی حکومت اگرچہ اس کو تھوڑی بات ہی سزا دے سکتی ہے جس کو تعزیر کہتے ہیں لیکن وہ اس کو قتل نہیں کر سکتی مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کرے گی جو قتل کریں گے وہ کافر ہوں گے بات نہیں سمجھے جو کسی گستاخ اور مرتد کے قتل کے بدلے میں مسلمان کو قتل کریں گے اعلی حضرت یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ کافر حکومتیں ہو سکتی ہیں اور ایسا مسلمان کو کرنا کافر حکومتوں میں خطرے کا باعث ہے لہذا نہیں کرنا چاہیے تو پتا چلا کہ کسی گستاخ رسول کو قتل کرنے والے مسلمان کو واپس جواب بند قتل کر دینا یہ کافر حکومتوں کا کام ہے مسلمانوں کا نہیں ہے مسلمان حکومتیں زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے بغیر اجازت کے ایسا کیا تو صرف تعزیر کر سکتی ہیں مثلا مہینہ دو مہینے سزا دے دی جیل میں رکھ لیا سردرش کر دی تھوڑی سی تعزیر ہمیشہ قتل سے کم ہوتی ہے تو میرے دوستو اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس مبارک بیان اور ارشاد کی روشنی میں بھائی انور چشتی صاحب کا سوال کیا سمجھو یہ پوری دنیا کا ایک سوال ہے جس کا جواب ناچیر نے آپ کو سمجھا دیا ہے مزید اس پر زیادہ روشنی ڈالنے کے لیے وہ ہم ان شاء اللہ ایک جو ہے وہ جواب گستاخی کے مسائل کے متعلق وہ ترتیب دے رہے ہیں وہ کتابی شکل میں ہو جائے گا وہ ایک تفصیلی بیان ہوگا تفصیلی انشاءاللہ شاء اللہ بیان ہوگا جو مسلمانوں تک پہنچے گا جس طرح کے اعلی حضرت عظیم البرکت کا یہ بابرکت بیان ہم نے دنیا کے سامنے رکھا اور آج تک کسی کے سامنے یہ نہیں رکھا گیا اسی طرح وہ بیان بھی انشاءاللہ شاء اللہ دنیا کے سامنے ایک نیا بیان آئے گا اور اس میں نئی وضاحتیں ہوں گی نئی معلومات ہوں گی سب کے لیے اب ہندوستان والے وہاں کے علماء سے بھی رابطہ کر کے اعلی حضرت کے اس بیان کی وضاحت مانگیں اس کی روشنی میں وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہدایات مانگیں ہم نے جتنا اس سوال کا جواب مناسب سمجھا اپنے ذاتی بیان سے گریز کرتے ہوئے صرف امام علیہ سنت کے بیان پر ہی جو ہے وہ اکتفا کیا آپ تک پہنچا دیا اللہ جل شان ہو مسلمانوں کو اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ اس مبارک ارشاد بیان اور فتوے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوا جان الحمد للہ رب اللہ